میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال کی محنتیں اور قرآن کی آیتیں لے کر مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں اور آپ نے ایک ماحول قائم فرمایا ایک معاشرہ قائم فرمایا آج آپ کو الحمدللہ اس مسجد کے اندر مسجد نبوی والے ماحول کا رنگ نظر آئے گا اس ماحول تک پہنچنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے مگر اس ماحول کی تقلید بھی تو ہم پہ فرض ہے مسجد نبوی میں آزان ہوتی تھی یہاں بھی الحمدللہ آزان ہوتی ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھی جاتی تھی یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں آقا مدنی کا درس درس ہوا کرتا تھا یہاں بھی علماء دیا کرتے ہیں مسجد میں جہاد کی تشکیل ہوا کرتی تھی یہاں جہاد کی تشکیل ہوا کرتی ہے مسجد سے نکل کر تیرہ صحابہ بدر کے میدان میں شہید ستر صحابہ عہد کے میدان میں شہید یہاں سے نکل کر کئی ساتھی لکھنؤ میں جا کے شہید کئی فیض آباد میں جا کے شہید کئی تالقان اور کابل بگرام پہ جا کے شہید ہوئے کئی ساتھی یہاں سے وہاں یہاں سے جا کے سری نگر کپواڑا ہندواڑا اور ان علاقوں میں جا کے شہید ہوئے کسی نے پنچ میں جا کے شہادت پائی مسجد نبی کے ماحول میں رات کو تحجد پڑھی جاتی تھی یہاں بھی رات کو دیوانے اللہ سے شہادت مانگتے ہیں اسلام کی عظمت مانگتے ہیں وہاں قرآن پڑھا بھی جاتا تھا عمل بھی کیا جاتا تھا یہاں بھی اس اس کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کی جاتی ہے یاد رکھنا جس مسجد میں مسجد نبی والے اعمال ہوں گے وہی مسجد سچی مسجد ہوگی اسی مسجد کا نور دنیا میں پھیلے گا اللہ تیرا شکر ہے صحابہ کے صحابہ کے سروں پر جیسے بال تھے ان مجاہدوں نے ویسے رکھنے کی کوشش کی صحابہ کے چہرے کی جو حالت تھی اس حالت کو اپنانے کی ان مجاہدوں نے کوشش کی صحابہ جنگی لباس پہن کے آتے تھے ان کے کپڑوں میں جہاد کی مٹی بھری ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں نے بھی جنگی لباس پہنا اپنے آپ کو نزاکت سے ہٹایا جہاد کی مٹی جسم میں بھری ہوتی ہے مسجد نبوی کی صفوں پہ حضرت فاروق اعظم اللہ مرزک اپنی شہادت مانگا کرتے تھے یہاں کا نوجوان بھی شہوت نہیں شہادت مانگتا ہے اللہ شہادت مسجد نبوی کے ماحول میں جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی جہاد کے نعروں کی آواز لگتی تھی یہاں بھی وہی ٹریننگ ہوتی ہے وہی آواز لگتی ہے اللہ ہم نے ظاہر ویسا بنا لیا تو ہمارے باطن کو بھی ویسا ہی بنا دے